حمام اور سعید نے قطادہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حمام کی حدیث میں ہے اورینہ کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سعید کی حدیث میں ہے عقل اور اورینہ کا گروہ آیا آگے انہیں کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو انسٹھ